على رسوله الكريم أما بعد الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلوا عليه وسلم تسليما صلى الله على النبي وجواله وأصحابه صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك أجمعين الحمد صلاة صلاة قرآن کریم کو پانچ کی ایک وجوہات مقدسہ تلاوت کرنے کا شرط حاصل کیا شکایت میں اللہ تعالی و تعالیٰ نے شاید کہا کل ہوا بہت اخل آپ فرما دیجیے کہ اللہ ایک شکایت کی روشنی میں توحید باری تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کچھ باتیں حل کرنا ہے توحید باری تبارک و تعالیٰ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت ایک ہے اور اس کی ذات و صفات میں کوئی شریک نہیں یہ ایک حقیقت ہے اور یہ یقینی بات ہے اس سے قبل سے اللہ تبارک مطالعہ کی توحید کے بارے میں میں عرض کروں مناسب سمجھتا ہوں کہ پہلے وجود بارش ابارک مطالعہ کے بارے میں کچھ باتیں آپ کروں اور وجود واری کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی موجود ہے اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا اس زمانے میں ایک طبقہ اور ایک گروہ ایسا بھی ہے جو سرے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کا منقد اور وہ یہ کہتا ہے کہ خدا کوئی نہیں خدا کا وجود نہیں یعنی وہ ملحد ملحد ہے ملحدین کا یہ نظریہ ہے کہ خدا کا وجود نہیں ایسے لوگوں کو ملحد کہا جاتا ہے دوسرے معنی میں ان کو دہریہ کہا جاتا ہے دہریہ وہ لوگ ہوتے ہیں اور وہ لوگ کہلاتے ہیں کہ جو وجود تبارک و تعالیٰ کے منکر ہیں جیسے اللہ و تعالیٰ کے وجود کے قائل نہیں اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کے منکر اور یہ لوگ اپنے آپ کو لکھا پڑھا بھی کہتے ہیں تعلیم یافتہ بھی کہتے ہیں اور اپنے آپ کو بہت ہی عقل مند سمجھتے ہیں اور بہت ہی عقل مند گردانتے ہیں حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ خدا کا انکار خدا کے وجود کا انکار یہ سب سے بڑی حماقت سب سے بڑی بے عقلی کی بات ہے اور ساری جہالتوں کا یہ منبع ہے ذات باری تبارک و اعلیٰ کے وجود پر بے شمار دلائل نقل بھی دلائل ہیں نقل بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کے دلائل ہیں اور عقل بھی دلائل اور عقل کا بھی تقاضا یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود ہے اس کے وجود کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے اور اس بات کو سمجھنے کے لیے عقلن ہم یہ کہہ سکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر ہم ایک گھڑی کو دیکھتے ہیں گھڑی دیکھتے ہی ہمارے ذہن میں گھڑی بنانے والے کا تصور آ جاتا ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ گھڑی ہمارے سامنے آئے اور اس کے بنانے والے کا تصور نہ آئے گھڑی ہم دیکھتے ہی فوراً کہتے ہیں کہ یہ گھڑی کیسی اچھی ہے اس کا ڈیزائن کتنا اچھا ہے کتنے طریقے سے یہ گھڑی جو ہے بنائی گئی ہے اور کیسا اچھا اس کا رنگ ہے کیسی خوبصورت یہ گھڑی ہے ہم یہ کہتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ گھڑی جو بنی ہوئی چیز ہے وہ ہمارے سامنے آئے اور اس سے بنانے والے کا خیال اور تصور نہ آئے یا بنی ہوئی چیز ہو اور اس کا بنانے والا کوئی نہ ہو تو عقل بھی اس بات کو نہیں مانتی کہ کوئی چیز جو ہے وہ خود بخود جو ہے بن جائے اس کا بنانے والا نہ ہو تو یہ بات جو ہے بالکل عقل بھی نہیں مانتی اسی طرح سے آپ کوئی بھی چیز دیکھ لیں جب بھی وہ بنی ہوئی چیز ہمارے سامنے آئے گی کسی کی بنائی ہوئی وہ چیز وہ مصنوع چیز جب ہمارے سامنے آتی ہے تو فوراً اس کے بنانے والے کا تصور بھی آ جاتا ہے اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ مصنوع سے کھانے کا تحقق ہو جاتا ہے کوئی چیز مصنوع ہو کھانے نہ ہو جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے اور پھر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ کوئی چیز جب ہمارے سامنے بنی ہوئی موجود ہوتی ہے ہم اس کو دیکھتے ہیں تو اس کی تعریف کرتے ہیں کہ کیا خوب یہ چیز بنائی ہے کیسے کمال کی یہ چیز ہے کیسے خوبصورت یہ چیز ہے تو یہ ایک حقیقت ہے کہ یہ جو کچھ آپ اس بنی ہوئی چیز کے بارے میں کہہ رہے ہیں اس کی تعریف کر رہے ہیں تو یہ تعریف اگرچہ اس بنی ہوئی چیز کی ہو رہی ہے لیکن حقیقت یہ اس چیز کے بنانے والے کی تعریف ہو رہی ہے ایک ایسا کمال کا جو ہے یہ بنایا ہوا گھنٹہ ہے کیسے کمال کی بنائی ہوئی یہ گھڑی ہے کیسے کمال کی بنائی ہوئی جو ہے یہ عمارت ہے تو یہ تعریف اس چیز کی بظاہر ہو رہی ہے لیکن حقیقت بنانے والے کی تعریف ہو رہی ہے اور جتنے بھی اس کے کمال اور جتنے بھی اس کے جو ہے فضائل آپ بیان کریں گے یہ سب جو ہے سانے کی اور اس کے بنانے والے کی جو ہے وہ تعریف ہو رہی ہوتی ہے آپ ایک پھول دیکھتے ہیں وہ پھول آپ کے سامنے آتا ہے آپ اس کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ اس اس, رنگ پھول کا رنگ کتنا اچھا ہے اس پھول کے اندر کیسی اچھی خوشبو اس چمیلی کا پھول ہے دیکھو اس میں کیسی مہک آ رہی ہے اتنی اچھی مہک ہے کہ دماغ اور ذہن جو ہے وہ مشہور ہو رہا ہے تو یہ تاریخ پھول کی بظاہر ہو رہی ہے لیکن حقیقت اس پھول کے پیدا کرنے والی اور اس پھول کے بنانے والے کی تعریف ہو رہی ہے تو جس طرح سے ایک بنی ہوئی چیز کو سامنے ہم جب دیکھتے ہیں تو اس کے بنانے والے کا تصور آ جاتا ہے اور اسی طرح سے آپ مخلوق کوئی بھی مخلوق ہو آپ جب اس کو دیکھتے ہیں تو فوراً جو اس کے خالق کا تصور آ جاتا ہے اور آپ اس مخلوق میں سے کسی بھی مخلوق کی جب آپ تعریف کرتے ہیں تو یہ تعریف دراصل خالق کی تعریف ہو رہی ہوتی ہے آپ ایک خوبصورت پرندہ دیکھتے ہیں کہتے ہیں دیکھو کتنا اچھا پرندہ ہے کیسے نما اس کے پر ہیں کیسے جو ہے وہ اس کے پروں میں کتنے جو ہے وہ رنگ بھرے ہوئے ہیں کتنے رنگ جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ پیدا کیے پیدا کرنے والے نے تو آپ اس پرندے کو دیکھ کر تو پہلے تو یعنی پرندہ جو مخلوق ہے اس کے خالق کا تصور جو ہے آپ کے ذہن میں آ جاتا ہے اتنا اچھا شاندار بنانے والا ہے اس کا کیسا خالق ہے وہ اور جب آپ اس کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں تو یہ تعریف خالق کی تعریف ہو رہی ہوتی ہے تو بس اب آپ یہاں پر یہ سمجھ لیں بنی ہوئی چیز کے تصور سے بنانے والے کا تصور جو ذہن میں آ جاتا ہے اور عقل جو ہے یہ کہتی ہے کہ یہ چیز خود بخود نہیں بن گئی بلکہ اس کا اس کا بنانے والا ہے اور جب اس کی تعریف کرتے ہیں تو بنانے والے کی تعریف ہو رہی ہوتی ہے اور مخلوق میں جب آپ جو ہے دیکھتے ہیں کسی مخلوق پر نظر ڈالتے ہیں تو آپ کے ذہن میں فوراً جو خالق کا تصور آتا ہے اور آپ اس مخلوق کی جب تعریف کر رہے ہوتے ہیں تو یہ اس مخلوق سے بیت پیدا کرنے والے اس مخلوق کے خالق کی تعریف ہو رہی ہو اسی لیے جو قرآن کریم میں کیا فرمایا الحمد رب العالمین تمام تعریفیں ہیں اس پروردگار کے لیے کہ جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے تو اب پتا یہ چلا کہ تعریف جو ہے وہ مخلوق میں کسی مخلوق کی جب کی جاتی ہے تو یہ اس در اصل کی تعریف ہوتی ہے تو اب یہاں سے جب آپ نے سمجھ لیا تو آپ دیکھیے کہ مخلوق میں جب آپ نے تعریف کی تو خالق کی تعریف ہو گئی مخلوق کو دیکھا تو خالق کا تصور آ گیا اس مخلوق کے کمالات اور اس کی خوبیوں کا جب آپ نے تذکرہ کیا تو یہ یہ سارا جو ہے وہ کمال کا ذکر کرنا اس کی خوبیوں کا تذکرہ کرنا یہ اس مخلوق کے خالق کا تذکرہ ہو گیا اس مخلوق کے خالق کی تعریف ہو گئی تو آپ نے جب یہ بات سمجھ لی تو اب یہاں یہ سمجھنا کوئی مشکل نہیں رہا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ لوگ یہ اہل سنت والجماعت جو ہیں اس کی فرد یہ لوگ ہیں یہ نبیوں اور ولیوں کی تعریف اتنی کرتے ہیں اتنی کرتے ہیں کہ جناب خالق سے ملا دیتے ہیں خدا سے ملا دیتے ہیں میں آپ سے پوچھتا ہوں جیسے میں نے ابھی ذکر کیا آپ کے سامنے آپ نے جناب ایک گھڑی دیکھی اور گھڑی دیکھ کر فوراً فوراً جو اس کے بنانے والے کا تصور آپ کے ذہن میں آ گیا اور جب آپ نے گھڑی کی تعریف کی تو یہ تعریف جو ہے گھڑی بنانے والے کی تعریف ہو گئی آپ اس کی خوبیاں ذکر کر رہے ہیں تو اس بنی ہوئی اس گھڑی کی تعریف کرنے سے کوئی یہ نہیں کہتا کہ جناب آپ نے گھڑی کو جو ہے گھڑی بنانے والا بنا دیا پرندے کی آپ نے تعریف کی تو اس تعریف سے جو ہے وہ کوئی یہ نہیں کہتا کہ جناب آپ نے اس پرندے کو خدا بنا دیا خدا سے ملا دیا خدا سے ملا دی اتنی تعریف کی آپ نے خدا سے ملا دیا تعریف ہو رہی ہے مخلوق کی مخلوق کی تعریف کرنے سے مخلوق جو ہے وہ خالق نہیں بن گئی جس طرح سے کہ جو ہے آپ نے ایک گھڑی کی تعریف کی تو یہ گھڑی کی تعریف جو ہے کرنے سے گھڑی جو ہے وہ کاریگر نہیں بن گئی وہ گھڑی گھڑی ہی رہی اسی طرح سے جب ہم اللہ کے نبیوں کی تعریف کرتے ہیں اللہ کے ولیوں کی تعریف کرتے ہیں تو اللہ کے نبیوں کی تعریف سے اللہ کا نبی جو ہے وہ خدا نہیں بن جاتا ہے ولی کی تعریف کی تو ولی کی تعریف کرنے سے ولی جو ہے خدا نہیں بن گیا ہم اس اس نبی کو اس اس ولی کو ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے اللہ کا یہ بندہ ہے اللہ کا پیدا کیا ہوا ہے تو پیدا کیا ہوا ہونا جو ہے یہ خالق جو ہے وہ ہونا نہیں ہے اس سے خالق ہونا ثابت نہیں ہوا تعریف کرنے سے مخلوق جو ہے وہ خالق نہیں بنتی ہے بلکہ مخلوق کی تعریف کرنے سے خالق کی تعریف ہوتی ہے اور یہاں یہ بات بھی آپ سمجھ لیجئے یہ نقطہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ جناب جب آپ جو ہے کسی کاریگر کی بنائی ہوئی چیز کی تعریف کرتے ہیں تو وہ تعریف اس بنی ہوئی چیز کی ہو رہی ہے لیکن خوش کون ہو رہا ہے خوش جو ہے اس کا بنانے والا ہو رہا ہے جب آپ کہتے ہیں کہ گھڑی کیسی شاندار بنائی ہے تو جناب اس کا بنانے والا خوش ہوتا ہے تو پتہ یہ چلا کہ بنی ہوئی چیز کی تعریف کرنا جو ہے وہ بنانے والے کی تعریف ہے اور بنی ہوئی چیز کی تعریف کرنے سے بنانے والا خوش ہوتا ہے اسی طرح سے آپ یہ بھی سمجھ لیں کہ مخلوق کی جب تعریف کی جاتی ہے تو یہ تعریف خالق کی ہوتی ہے اور جب تعریف کی جاتی ہے مخلوق کی تو جو اس کا خالق ہے وہ خالق جو ہے اس تعریف سے خوش ہوتا ہے اور اگر آپ جو ہے کسی کاریگر کی بنائی ہوئی چیز کے اندر جب آپ اس کا نقش بیان کرتے ہیں آپ اس میں اس میں عیب نکالتے ہیں اور آپ کی برائی بیان کرتے ہیں کہ دیکھو یہ کیسی بے ڈھنگی بنائی ہے اس کا ڈیزائن اچھا نہیں ہے اس کا رنگ اچھا نہیں ہے اس کی سیٹنگ اچھی نہیں ہے یہ تنقید ہوئی اس چیز کی تو اب آپ خود ہی فیصلہ کریں کہ جس کاریگر نے یہ چیز بنائی اور آپ جو ہے جناب کہہ رہے ہیں کہ اس طریقے کی نہیں بنی اس کے اندر یہ کمی ہے اس کے اندر یہ برائی ہے اس کے اندر جو ہے یہ یہ عیب ہے یہ نقص ہے تو یہ کس کی برائی ہو رہی ہے یہ بنانے والے کی برائی ہو رہی ہے بس اسی طرح سے آپ نے جب یہ بات آپ نے سمجھ لی تو بس آپ نے یہ سمجھنا بھی مشکل نہیں ہے کہ اللہ کے نبی میں عیب بیان کرنا اللہ کے نبی کی تنخیص کرنا کہ ان کو تو جو ہے ان کو تصرف کا اختیار نہیں ان کو تو جو ہے وہ یہ علم نہیں ان کو جو ہے فلاں چیز کا علم نہیں تو یہ کس کی برائی ہو رہی ہے یہ خود جو ہے خالق کی یہ جو ہے خود خالق کی برائی بیان کی جا رہی ہے کہ اس خالق نے اپنے نبی کے اندر جو ہے معذ اللہ معذ اللہ جو ہے یہ کمی چھوڑ دی ان کے اندر جو ہے یہ خرابی جو ہے وہ رکھ دی تو یہ بات جو ہے حقیقت ہے بنی ہوئی چیز کا تصور کرنے سے بنی ہوئی چیز کا سامنے آنے سے اس کے بنانے والے کا تصور آ جاتا ہے اور اس کی تعریف کرنا جو اس کے بنانے والے کی تعریف ہے اس چیز کی جو ہے برائی بیان کرنا اور اس کے اندر جو ہے خرابیاں بیان کرنا یہ خود اس کے بنانے والے کی خرابی بیان کرنا ہے تو مخلوق کے تعریف سے مخلوق کے سامنے آنے سے خالق کا تصور آ جاتا ہے مخلوق کی تعریف کرنے سے خالق کی تعریف ہوتی ہے مخلوق کی تنقید بیان کرنے سے خالق کی تنقید مخلوق کی برائی بیان کرنے سے خالق کی برائی بیان ہوتی ہے یہ بات اگر سمجھ میں آ جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا مسئلہ ہی حل ہو جائے تو عرض یہ کر رہا تھا کہ ذات باری تبارک و تعالیٰ کا وجود یقیناً ہے اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے اور یہ لوگ جو اپنے آپ کو عقل مند کہتے ہیں اور پھر جو ہے وجود باری تبارک و تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں تو ان کی عقل جو ہے وہ برائے نام عقل ہے بلکہ ایسوں کی عقل جو ہے وہ عقل کہلانے کے لائق ہی نہیں بلکہ یہ تو ایسے جو ہے یعنی اجھل اور ایسے جہالت میں جو ہے وہ بھٹک رہے ہیں کہ جو یعنی اس ایک دانہ بڑھیا کی عقل سے بھی جو ہے یہ نیچے چلے گئے ہیں حضرت مولانا رومی رحمتہ اللہ تعالی علیہ نے وجود باری تبارک و تعالیٰ کے وجود کے جو ہے وہ سلسلے نے ایک بڑی اچھی حکایت بیان فرمائی وہ فرماتے ہیں کہ ایک عالم دین ایک بڑھیا کے پاس گئے جو شرفا کاٹ رہی تھی اس سے فرمایا کہ بڑھیا تو نے ساری عمر جو ہے وہ چرخہ کاٹنے ہی میں بسر کر دی ہے کیا کچھ تو نے خدا کی پہچان بھی حاصل کی ہے تو بڑھیا نے کہا کہ ہاں اللہ تبارک مطالعہ کا شکر ہے کہ میں نے جو ہے تھوڑی بہت اللہ کی پہچان حاصل کی ہے تو عالم دین نے فرمایا کہ اچھا یہ بتلاؤ کہ کیا خدا موجود ہے تو کہنے لگی کہ ہاں خدا موجود ہے عالم دین نے فرمایا کہ اچھا کیا دلیل ہے تمہارے پاس اس کی کہ خدا موجود ہے تو کہنے لگی کہ یہ میرا چرخہ جو ہے یہ دلیل یہ میرا چرخہ جو ہے یہ اللہ تبارک و مطالعہ کے وجود پر دلیل فرمایا کہ یہ کیسے تو کہنے لگی بات دراصل یہ ہے کہ یہ جو میرا چرخہ ہے جب تک اس چرخے کو کوئی چلائے نہیں تو یہ چرخہ چلتا نہیں اور جب تک جو ہے وہ اس چرخے کو چلاتا رہتا ہے تو یہ چرخہ چلتا ہے اور جب چرخہ چلانے والا نہیں ہوتا ہے تو یہ چرخہ جو ہے رک جاتا ہے کہنے لگی کہ جب یہ میرا چھوٹا سا چرخہ جو ہے یہ بغیر چلانے والے کے نہیں چلتا ہے تو پھر یہ جو زمین و آسمان کا اتنا بڑا چرخہ ہے تو اس یہ بغیر چلانے والے کے جو کیسے چل سکتا ہے عالم دین نے پھر فرمایا کہ اچھا یہ بتلاؤ کہ یہ تو تم نے پہچان حاصل کر لی اللہ تعالیٰ کے وجود کی اور خدا کے موجود ہونے کی کہ خدا جو ہے موجود ہے لیکن اب یہ بتلاؤ کہ کیا وہ خدا ایک ہے یا جو ہے وہ دو ہیں یا اس سے زائد ہیں تو بڑھیا نے کہا کہ خدا جو ہے وہ ایک ہی ہے دو نہیں میں کہتا سکتی یہ کیسے ہے تمہارے پاس اس کی کیا دلیل تو کہنے لگی دلیل یہ ہے کہ دیکھو اگر میرے اس چرخے کے چلانے والے دو ہوں تو اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ دو دو چلانے والے جب ہوں گے تو وہ جب دونوں بیک وقت چلائیں گے تو یہ چرخہ جو ہے بڑی تیز رفتاری سے جو ہے چلے گا بہت تیز چلے گا تو جب یہ تیز چلے گا تو اس میں جو ہے جیسا کہ آپ نے کہا کہ اس چرخے کا چلانے والا جو ہے وہ میں نے جو ہے کیا ایک ہے اور اس کا چلانے والا جو ہے وہ ایک سے زیادہ نہیں ہو سکتا ہے تو اگر دو چرخے کے چلانے والے ہو جائیں اس چرخے کو دو, دو شخص چلائیں تو یہ چرخہ بہت تیز چلے گا تو اب آپ دیکھیں کہ زمین و آسمان کا اتنا بڑا جو چرخہ ہے اس کا چرخہ اس کا چلانے والا ایک ہی ہے اگر دو ہوتے تو دونوں کی طاقت سے یہ بہت تیز چلتے تو رات اور دن جو ہے بجائے چوبیس گھنٹے کے بارہ گھنٹے کے رہ جاتے اور اب اگر یہ تو اس صورت میں جبکہ وہ دونوں چلانے والے ایک سمت میں چلا رہے ہیں اور وہ تیز تیز چلیں گے تو یہ جو ہے فرق لازم آ جائے گا اور اگر دو چلانے والے اگر موجود ہوں تو پھر جو ہے ان ان میں سے اگر ایک یہ چاہے کہ جو ہے وہ یہ چرخہ جو ہے آہستہ چلے اور دوسرا چاہے تیز چلے تو ایسی اگر زمین و آسمان کے چلانے والے دو ہوں تو ان میں ایک کہے گا کہ میں جو ہے وہ اس وقت دن کرنا چاہتا ہوں دوسرا یہ کہے گا کہ میں رات کرنا چاہتا ہوں یا ان میں سے ایک یہ کہے گا کہ میں فلاں سب کو جو ہے وہ بیمار کرنا چاہتا ہوں اور دوسرا یہ کہے گا کہ میں اس شخص کو تندرست کرنا چاہتا ہوں ایک کہے گا کہ میں اس کو زندہ رکھنا چاہتا ہوں دوسرا یہ کہے گا کہ نہیں میں اس کو مارنا چاہتا ہوں اگر دو ہوں تو پھر اس طرح سے جو ہے وہ اس نظام میں یہ خلل اور یہ خرابی لازم آ جائے گی تو پتہ یہ چلا کہ چرخہ چلانے والا جو ہے وہ اس زمین و آسمان کا ایک ہی ہے اس زمین و آسمان کا نظام چلانے والا جو ہے وہ ایک ہے ایک سے زائد نہیں ہے اسی لیے تو زمین و آسمان کے نظام میں کوئی فرق نہیں آ رہا ہے تو اسے ثابت ہوا کہ اس زمین و آسمان کا چلانے والا جو ہے اور اس مخلوق کے نظام کو انجام دینے والا جو ہے وہ ایک ہی ہے وہ ایک ہی ذات ہے اور وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو یہ میرا چرخہ جو ہے یہی جو ہے اللہ تعالیٰ کے وجود پر دلیل ہے اور اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات میں اپنی اس بات میں یکتا ہے یہی میرا چرخہ جو اس بات کی دلیل ہے کہ اس کائنات کو چلانے والا جو ہے وہ اللہ تبارک وطالعہ ہے جو ایک ہے اس کی ذات میں کوئی جو ہے وہ شریک نہیں ہے نہ ہی اس کی ذات میں کوئی شریک ہے تو اب آپ دیکھیں کہ آج اس دور میں کچھ لوگ جو ہے وہ یہ بھی ہیں کہتے ہیں کہ جناب کوئی خدا نہیں یہ یہ نظام جو ہے یہ چیز جو ہے یہ خود بخود جو ہے وجود پذیر ہوئی ہے تو کتنی بڑی جو ہے یہ حماقت ہے کتنی بڑی بے وقوفی ہے اور کتنی بڑی یہ جہالت ہے تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کل ہو اللہ احد آپ فرما دیجئے کہ اللہ و وطالعہ ایک اور اس میں بھی کتنی بڑی حکمت ہے کہ اللہ و وطالعہ نے اپنی یکتائی کا اور اپنی توحید کا ڈنکا بھی سرکار عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی سے کرایا ایک لاکھ کم و بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار کم و بیش پیغمبر دنیا میں تشریف لائے ہیں ان سب نے یہی کہا کہ اللہ ایک ہے سب جو ہے یہی درس دیتے رہے لیکن اس کے بعد بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ فرما رہا ہے کہ کل ہو اللہ احد آپ فرما دیں کہ اللہ ایک ہے اسے پتہ چلا کہ جب تک جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نبی آخر رزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کہنے پر یقین رکھتے ہوئے جو ہے جب تک اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر یقین نہیں لایا جائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک نہیں مانا جائے گا اس وقت تک جو ہے کوئی مومن ہو نہیں سکتا ہے اس لیے کہ آج کے دور میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو اللہ کو ایک تو مانتے ہیں ہندوؤں میں ایک فرقہ ایسا جسے آریہ کہا جاتا ہے آریہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک مانتے ہیں لیکن اس کے باوجود دیکھ مباحد نہیں کہا جاتا ان کو ان کو مسلمان نہیں کہا جا سکتا ان کو مومن نہیں کہا جا سکتا اور سکھ یہ بھی جو ہے اللہ کو ایک مانتے ہیں عیسائیوں میں بھی ایک گروہ ایسا ہے کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کی پوجا کرنے کا انکار کرتا ہے منع کرتا ہے اس کو اچھا نہیں سمجھتا ہے وہ اللہ تبارک مطالعہ کو مانتے ہیں اور زمانے اسلام سے پہلے کافی ایسے تھے جو اللہ و تعالیٰ کو زمین و آسمان کا جو ہے وہ خالق مانتے ہیں اور ان سے اگر کہا جائے کہ بارش کون برساتا ہے یہ زمین و آسمان کس نے پیدا کیے ہیں تو وہ کہتے ہیں اللہ نے پیدا کی قرآن کریم میں فرمایا گیا بلا انسان تو من خلق اسلامات اللہ کہ اگر آپ ان سے سوال کریں ان بے دینوں سے ان کافروں سے کہ یہ زمین و آسمان کس نے پیدا کیے لقول اللہ تو ضرور وہ کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کیے اور بڑا انسان تو من نزل امین اسما یہ آسمان سے بارش کون برساتا ہے کون می برساتا ہے تو وہ کہیں گے لقول اللہ یہ ضرور جو ہے یہ کہیں گے کہ اللہ برساتا ہے لیکن پھر کیا وجہ ہے کہ ان کو مسلمان نہیں کہا جاتا ان کو مومن نہیں کہا جا سکتا ہے اور یہ مومن تب بھی اس کے باوجود نہیں مومن کہلائے تو بات دراصل یہی ہے کہ انہوں نے کل ہو اللہ احد پر عمل نہیں کیا ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ کہو اللہ ایک ہے تو انہوں نے اس طور پر اللہ ایک نہیں کہا یعنی کیا مطلب کہ انہوں نے اللہ تو ضرور کہا لیکن اللہ تبارک بطالیٰ کی صفت کا انکار کیا جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات پر بھی یقین رکھنا ضروری ہے تب مومن بنے گا اللہ تبارک تعالیٰ کی صفت پر بھی یقین رکھنا ضروری ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی جتنی بھی صفات ہیں ان تمام صفات پر ایمان لانا ضروری ہے تب جو ہے مواحد کہلا سکتا ہے تب جو ہے مومن بن سکتا ہے تب مسلمان ہو سکتا ہے کوئی اللہ تبارک تعالیٰ پر یقین رکھے اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لائے قیامت پر بھی ایمان لائے ساری کتابوں پر بھی ایمان لائے سارے رسولوں پر اور نبیوں پر بھی ایمان لائے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی صفت کا اگر وہ انکار کرتا ہے تو وہ مومن نہیں مسلمان نہیں اب ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ جناب اللہ کو مانتا ہے فرشتوں کو بھی مانتا ہے رسولوں پر بھی ایمان رکھتا ہے مثال کے طور پر ایک شخص جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں اللہ پر یقین رکھتا ہوں میں قیامت کو بھی مانتا ہوں جنت ضرورت پر بھی یقین رکھتا ہوں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت خالقیت کا انکار کر دے یہ سب کچھ ماننے کے باوجود یہ کہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو خالق نہیں مانتا اب وہ مسلمان کہلائے گا ہرگز وہ مسلمان نہیں اسی طرح سے ساری جو ہے وہ ضروریات دین پر یقین رکھے اس کے بعد وہ کہے کہ جناب میں جو ہے محمد کو نہیں مانتا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نہیں مانتا اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس نے اللہ تبارک تعالیٰ کی جو صفت ہے مرسل اس صفت مرسل کا انکار کر دیا یعنی اللہ تبارک نے کیا فرمایا کہ ارسل رسول بالہدا اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا اب جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائیں تو انہوں نے اللہ تبارک تعالیٰ کی صفت مرسل کا انکار کر دیا تو اب وہ مسلمان نہیں ہو سکتا تو پتہ یہ چلا کہ جب تک ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے وابستہ نہیں ہوتا کوئی اس وقت تک جو ہے وہ مواحد نہیں بن سکتا ہے اپنی خود ساختہ توحید پر اگر وہ یقین رکھتا ہے تو یہ جو ہے مستفقی توحید نہیں ہے یہ بلکہ اس کی اپنی اصلی توحید ہے اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت مرسل کا انکار کر دیا تو اس لیے کوئی لاکھ جو ہے وہ کہتا رہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کی مورت لگاتا رہے لیکن جب تک محمد الرسول اللہ نہیں کہتا اس وقت تک لا الہ الا اللہ کا جو ہے کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو اس لیے فرمایا کہ آپ فرما دیجئے کل ہو اللہ احد کہ اللہ تبارک وطالعہ ایک ہے اللہ تبارک وطالعہ جو ہے وہ ایک ہے جب تک جو ہے آپ کے کہنے کے مطابق کوئی جو ہے وہ اللہ پر یقین نہیں رکھے گا اس وقت تک جو ہے وہ مومن نہیں ہو سکتا اللہ پر یقین رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول پر بھی یقین رکھے تو یہ ضروری ہے مومن ہونے کے لیے اور مباحد بننے کے لیے تو اس لیے فرمایا گیا کل اللہ واہ آپ فرما دیں کہ اللہ ایک ہے تو یہ توحید جو ہے اللہ کے ہاں مقبول ہے اس سے ہٹ کر اگر جو ہے کوئی توحید توحید کہتا رہے اور اپنے آپ کو مواحد جو ہے وہ کہلاتا رہے تو وہ ہر جس مواحد نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے تو مجھے اور آپ کو سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان پر قائم و ظاہم رکھے وہ آپ کو کے